امارہ بن عمیر نے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مقبرہ سے ہم نے خباب بن حرد سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرت کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ساٹھ